قرآن کے ساتھ سنت کا کیا ربط اور تعلق ہے یا دوسرے الفاظ میں قرآن کے ساتھ سنت کی کتنی قسمیں ہیں ان قسموں میں سے تین چیزوں کا یا تین قسموں کا ذکر کیا گیا تھا آج انشاءاللہ اللہ باقی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی یہ ساری چیزیں اس لیے تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں سنت کی اہمیت واضح ہو اجاگر ہو کہ اسلام کے اندر سنت کا کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا اونچا درجہ ہے یہ ساری تفصیلات جاننے کے بعد انسان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ سنت اور حدیث کی کتنی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے دین پر چلنے کے لیے کتنی زیادہ سنت اور حدیث کی ضرورت ہے تو یہ جو ساری تفصیلات بتائی جاتی ہیں ان ساری تفصیلات کے بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہمارے دلوں میں سنت کی اہمیت واضح ہو اجاگر ہو کیونکہ سنت اور حدیث کے بغیر انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو گشتہ درس میں سنت کی تین قسمیں قرآن کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی پہلی قسم یہ بیان کی گئی تھی کہ جو قرآن کے موافق ہو قرآن کی تائید میں ہو یعنی جو چیزیں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں وہی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں کہ قرآن کی تاکید یا اس کی موافقت اور تائید میں ہے اور دوسری قسم کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہو قرآن کی تفسیر ہو قرآن میں آیت سے کیا مراد ہے اس لفظ سے کیا مقصود ہے یہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہمارے نبی نے اس کو بیان کر دیا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی تھی ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ لذینہ حسن الحسن و زیادہ کہ جو احسان کرنے والے لوگ ہیں دین پر ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جنت ملے گی اور کچھ زیادہ بھی ملے گا زیادہ سے کیا مراد ہے اہل جنت کا قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ تعالیٰ کی رویت یہ کہاں سے ہم کو معلوم ہوا حدیث سے معلوم ہوا نبی کی سنت سے معلوم ہو تو قرآن کے اس لفظ کی تفسیر ہم کو حدیث سے ملی سنت سے ملی تو یہ قرآن کی تفسیر ہوگی ایسے ہی تیسری قسم بتائی گئی تھی کہ قرآن کے اندر بہت سارے ایسے احکام ہیں جو مجمل ہیں اور مجمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا مقصود واضح نہ ہو اس کا مطلب واضح نہ ہو اور اس کو کسی اور کی ضرورت پڑے اس کو مجمل کہا جاتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی تھی جیسے اللہ رب العامی نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا عقیم الصلاح نماز قائم کرو اب نماز کیسے قائم کریں گے یہ تو ضرورت ہے نا ہم کو جاننے کی نماز قائم کرو نماز کیسے قائم کریں گے کیسے پڑھیں گے نماز کتنی نمازیں پڑھنی ہیں کتنی رکعت پڑھنی ہے ہر رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے تشود کیسے کریں گے تشود میں کیا پڑھیں گے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے ہم کو تو اس لیے یہ مجمل ہے یعنی یہاں پر ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس مجمل کو واضح کر دے زکوٰۃ کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دوں عقیم الصلاح واحط الزکا نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ نکالیں گے یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین حکم دے دیا زکوٰۃ دو لیکن زکوٰۃ کیسے دیں گے یہ ہمارے نبی نے بیان کیا ہے تو اس مجمل کو جاننے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے اور حدیث میں ان تمام چیزوں کی تفصیلات موجود ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ حج کرو کہ جس کا استطاعت ہو وہ حج کرے لیکن حج کیسے کرنا ہے اللہ نے حکم تو دیا لیکن حج پر عمل کیسے ہوگا کیسے حج کریں گے کب جائیں گے عرفات کب جائیں گے مزدلفہ کب طواف کریں گے کب کنکڑی ماریں گے کتنی ماریں گے کتنا طواف کریں گے ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں ہے عرفات میں کب تک آپ رہیں گے مینا میں کتنے دن آپ رہیں گے ان تمام چیزوں کا ذکر حدیث کے اندر ہے یہ ساری چیزیں مجمل ہیں مجمل مطلب اختصار کے ساتھ اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اس پر عمل کرو لیکن کیسے عمل کرنا ہے یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نب نبی کو دی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا تو ایک قسم یہ بھی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو قرآن میں یہ حدیث میں یہ بیان کر دیا گیا اب جن کے پاس یہ ساری تفصیلات کا علم نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ دیکھو قرآن میں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اور تفصیلات جو حدیثوں کے اندر ان تفصیلوں کو ہم نہیں مانتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو اس لیے ساری ڈیٹیل بتائی جاتی ہے کہ بھائی یہ سب انداز ہے شریعت کا اور اس طریقے سے قرآن میں اللہ رب العم نے جو حکم دیا ہے اس کی تفصیلات حدیثوں کے اندر ہمارے نبی نے بیان کی ہیں کہ کیسے آپ کو نماز پڑھنا زکوٰۃ کیسے دینا ہے روزے کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں تو یہ تیسری قسم ہے قرآن کی کے ساتھ سنت کی کہ قرآن میں اللہ رب العامی نے مجمل حکم دیا اب اس کی تفصیل آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی یہ تین قسمیں گشتہ درس میں ہم نے بیان کی تھیں آج اور مزید تین قسمیں انشاءاللہ بیان کریں گے چوتھی قسم کیا ہے کہ کوئی مطلق حکم ہو اور وہ مقید نہ کیا گیا ہو اب اس کو جو ہے حدیث کے اندر اس کو مقید کیا گیا ٹھیک ہے مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی حقیقت پر دراد کرے لیکن اس کی کوئی قید نہ رکھی گئی ہو اب اس کو مثال صاحب سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سارے کو وہ سارے کو تو فقط ہوا دیا ہوما چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لیں ان دونوں کے ہاتھ کاٹ لیں یہ شریعت کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے اب اللہ نے ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا پاؤں کاٹنے کے لیے نہیں کہا ہے لہذا ہاتھ تو کاٹا جائے گا لیکن ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے یہ قید نہیں ہے قرآن میں ہاتھ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یہ ناخون سے لے کر کے یہاں کندھے تک سب ہاتھ ہی ہے ٹھیک ہے پورا ہاتھ ہے یہ اب یہاں سے کاٹیں گے کلائی سے یا جو ہے کوہنی سے کاٹیں گے کوہنی سے کاٹیں گے کلائی سے کاٹیں گے یا یہاں بغل سے کاٹیں گے کہاں سے کاٹیں گے قرآن میں اللہ نے بیان کیا یہ مطلق بیان کر دیا مطلق مطلب یہ کہ ہاتھ حقیقت یہاں پر ہاتھ ہے کہ حقیقت میں ہاتھ ہی کاٹا جائے گا ہاتھ کے علاوہ پاؤں نہیں کاٹے جائیں گے یا اور جسم کا کوئی دوسرا حصہ نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ ہی کاٹے جائیں گے لیکن کہاں سے کاٹے جائیں گے یہ اللہ رب اللہ نے بیان کیا اس کی کوئی قید نہیں ہے یہ نہیں بیان کیا لمٹ نہیں بیان کیا کہ یہاں سے یہاں تک ہاتھ کاٹنا ہے صرف انگلی کاٹنا ہے یا کلائی تک کاٹنا ہے کوہنی تک کاٹنا اللہ نے بیان کیا یہ ہم کو کہاں سے چیز ملی ہے شریعت میں ملی حدیث سے ملا یہ کہ کہاں سے کاٹیں گے کلائی سے کاٹیں گے ہاتھ کوہنی سے نہیں کاٹیں گے ٹھیک ہے تو اسے معلوم ہوا کہ قرآن میں جو مطلق ہے جس کی کوئی قید نہیں رکھی گئی ہے حدیث نے اس کو مقید کر دیا اس کی قید لگا دی ہے کہ ہاں ہاتھ تو کاٹیں گے ضرور لیکن جب ساری شرطیں ثابت ہو جائیں گی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تب حکم لاگو ہوگا اور کاٹا جائے گا ہاتھ ہی لیکن ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے یہاں سے کاٹیں گے یہ سنت کہتی ہے حدیث کہتی ہے اسی لیے قرآن کی تفسیر ہم صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے نہیں جان سکتے ہیں اگر یہاں پر حدیث نہ لی جائے تو پھر ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے اور عربی زبان میں پورے کو ہاتھ کہا جاتا ہے یہ یہاں ناخن سے لے کر کے ہاتھ ایک سب ہاتھ ہے عربی زبان کے اندر اب کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے آپ ہم کو حدیث کی یہاں ضرورت ہے حدیث کے بغیر اس کا معنی ہم نہیں سمجھ سکتے کسی عربی زبان کے ماہر شخص کو لے آؤ بھائی صحابہ کرام سے زیادہ کوئی ماہر تھا عربی زبان کا کوئی تھا ماہر نہیں تھا نا صحابہ کرام سے زیادہ تو صحابہ کرام کو ہمارے نبی نے بتایا کہ یہاں پر ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے پورا ہاتھ نہیں مراد ہے بلکہ یہاں پر کلائی مراد ہے کلائی سے ہاتھ کاٹے جائیں گے اسے صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے انسان قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا عربی زبان جاننا ضروری ہے عربی زبان میں انسان کو ماہر ہونا چاہیے جاننا چاہیے اسے اگر عربی زبان نہیں جانے گا تو قرآن کی تفسیر کیسے کرے گا ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کی تفسیر کی ان کو عربی زبان نہیں معلوم تھی ترجمے سے کام چلایا انہوں نے ترجمے سے بھئی ترجمہ یہ اصل زبان نہیں ہے یہ ہے کہ نہیں ہے جو ترجمہ کیا اب وہ ترجمہ کرنے والے کا عقیدہ کیا ہے اس کا منحج کیا ہے کتنی زبان جانتا ہے کیا اس نے خود برد کر دیا ہے جب آپ نہیں جانتے ہو تو اس میں انسان دھوکہ کھا سکتا ہے اب کسی کو انگلش نہیں آتی ہے کوئی جو ہے جو بھی ترجمہ کر دے اس کا جب اس کو انگلش نہیں آتی ہے تو کچھ بھی ترجمہ کر دے تو اس طریقے سے انسان جو اصل زبان ہے عربی اس کے بارے میں انسان کو محسن کو ماہر ہونا چاہیے صحیح العقیدہ ہونا چاہیے صحیح المناج ہونا چاہیے قرآن کی تفسیر پہلے قرآن میں ڈھونڈے پھر نبی کی سنتوں میں ڈھونڈے پھر صحابہ کے اقوال کے اندر ڈھونڈے عربی زبان کا ماہر یہ تمام شرطیں ہیں مفسر ہونے کی ایسا نہیں کہ انسان کو اللہ نے زبان دے دیا قلم دے دیا یا سوجھ بوجھ دے دی عقل دے دی اب وہ قرآن کی تفسیر کرتا پھر رہا ہے قرآن کی تفسیر جو ہے کر رہا ہے وہ اپنی عقل سے کر رہا ہے منمانی کر رہا ہے اپنی زبان دانی کو جیسے کر رہا ہے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق کر رہی ہے درست نہیں ہے قرآن کی تفسیر حدیثوں سے کی جائے گی قرآن کی تفسیر پہلے قرآن میں پھر حدیثوں میں ٹھیک ہے اس طریقے سے صحابہ کے اقوال میں آثار میں ان کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے تو میں بتا یہ رہا تھا یہ چوتھی قسم یہ ہے کہ قرآن میں مطلب حکم ہے اب شریعت نے اس کو مقیت کر دیا کہ یہاں پر یہ مراد ہے ٹھیک ہے ایسے ایک مثال ہے تیمم کی تیمم بھی اللہ فرماتا فم بھی وجوہ حکم و عیدی کمن ہو جب تیمم کرو تو اپنے چہروں پر مسئلہ کرو اور ہاتھوں پر مسئلہ کرو یہاں پر بھی اللہ ابرامن عیدی کا عیدی ید کی جمع ہے عیدی جو ہے ید کی جمع ہے ید ہاتھ کو کہتے ہیں اب کہاں پر تک مسئلہ کریں گے یہاں بھی اللہ نے نہیں بیان کیا ہے یہ کہاں پتہ چلا ہم کو حدیث کے اندر ہمارے بھی نے کہاں فرمایا کہ یہاں تک مسئلہ کیا جائے گا یہ کوہنی تک جو ہے یہ نہیں مسئلہ کیا جائے گا جہاں تک انسان ہاتھ دھلتا ہے وہاں تک مسئلہ نہیں کیا جائے گا کوہنی تک اللہ کے سر کے حدیث ہے تو کہ تیمم کیسے کرنا ہے کہ ایک بار زمین پر ہاتھ ماریے اس کے بعد اگر اس میں دھول لگی ہے آپ اس میں کیا کہ پھونک دیجئے اس کے بعد چہرے پر مسئلہ کر لیجئے اور کف کف کہتے ہیں ہتھیلی کو کہ اپنے دونوں ہتھیلی پر آپ اس طریقے سے مسا کر لیں اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ ہو گیا یہ یہاں کوہنی تک نہیں کلائی تک نہیں کرنا یہ کوہنی تک آپ کو کلائی یہ کٹا جس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہیں تک انسان مسئلہ کرے گا ہو گیا تو یہاں اللہ رب العالمین نے کہا مطلق ہاتھ لیکن کہاں تک ہاتھ پر مسئلہ کرنا یہ نہیں بیان کیا یہ کس نے بیان کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ پر مسئلہ کیا جائے گا پاؤں پر مسا نہیں کیا جائے گا حالانکہ پاؤں بھی دھلا جاتا نا سر پر مسے کریں گے کہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے وہ کہا اللہ رب اللہ نے چہرے پر مسے کرنا سر کا مسے نہیں کرنا ہے پاؤں کا مسے نہیں کیا جائے گا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں کوہنی تک ہاتھ دھلتے ہیں یہ مسے کرتے ہیں کوہنی تک دھلا جائے گا لیکن مسے کہتے ہیں یہاں تک کرتے ہیں کیوں یہاں تک کرتے ہیں کہتے ہیں جب ہاتھ جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہاں کوہنی تک دھلتے ہیں جب کوہنی تک دھلتے ہیں تو یہ تیمم اس کے قائم مقام ہے اس کی جگہ پر ہے لہذا یہاں تک ہم مسئلہ کریں گے ان کا کہنا صحیح ہے کہ غلط ان کا کہنا غلط ان کا کہنا کیوں غلط ہے اس لیے کہ نبی کی حدیث اور نبی کی سنت ہے اگر یہ کہنا صحیح ہو جائے گا تو سر پر بھی مسئلہ کرو بھائی پاؤں پر بھی مسئلہ کرو کوئی پاؤں مسئلہ کرتا تیمم میں کوئی نہیں کرتا اس لیے یہاں عقل نہیں چلائیں گے جب نبی کی حدیث آگی نبی کی سنت آگی وہاں پر قیاس نہیں ہوتا ہے قیاس اور اشتہاد کہاں ہوتا ہے جہاں سنت اور حدیث نہ واضح طور پر ہو وہاں انسان قیاس کرتا ہے نبی کی حدیث ہے آپ کہا کدا کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے کافی تھا یہ دیکھا کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو تم زمین پر مارتے فیم سو بہما وجہ تو ان کے ذریعے سے اپنے چہرے پر مسے کرو اور اپنے کف کف کف کہتے ہیں ہتھیلی کو ہتھیلی پر مسے کر لو تمہارے لیے کافی تھا تو نبی کہہ دی کافی ہے اس لیے یہاں پر قیاس نہیں کیا جائے گا کہ جیسے ہم نماز میں جو ہے کوہنی تک دھلتے ہیں ہاتھوں کو تو جب تیمم کریں گے تو یہیں تک مسا کریں گے کیونکہ اس کا قائم مقام ہے تو بھائی میں کہتا ہوں کہ وضو کے اندر پلی بھی کرتے ہیں ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں تو کیا کریں گے دھول چڑھائیں گے ناک میں کھینچیں گے زور سے یا جو ہے دھول کے اندر جو ہے لے جائیں گے کیا بات ہے نبی کی سنت ہے کہ خلاص کچھ اور کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسے معلوم ہوا کہ قرآن میں جو مقیت نہیں ہے مطلق ہے حدیث اس کی تقید کرتی ہے ایسے ایک مسئلہ اور بھی بہت بڑا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ مات کو محاطوں لاتی تی تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے دودھ پلایا ہے اللہ نے صرف اتنا بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ جو دودھ ماں جو تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ تمہاری اوپر حرام ہے ان سے شادی نہیں کر سکتے اب سوال یہ ہے کہ دودھ پلانا دودھ پلانے سے حرمت کب ثابت ہوگی کتنی بار پلانے سے ثابت ہوگی قرآن میں اللہ رب العامی نے بیان کیا ہے نا قرآن میں صرف اتنے کہا کہ وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا تم پر حرام ہے تم ان سے شادی نہیں کر سکتے لیکن کتنے دودھ پلانے پر حرمت ثابت ہوگی کتنی بار اس کی مدت کیا ہے یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر نہیں بیان کی اللہ نے مطلب بیان کر دیا دودھ پلایا ہے خلاص مطلب یہ کہ دودھ پلانے اگر کوئی جوس پلا دیا پانی پلا دیا تو نہیں مانا جائے گا دودھ پلانا چاہیے اپنا دودھ پلائے ہو یہ نہیں کہ باہر سے دودھ لا کر کے پلا دیا ٹھیک ہے وہ نہیں مانا جائے گا اس نے اپنا دودھ پلایا ہو یہ حقیقت ہے یہ لیکن مطلق ہے یہ کتنی بار پلایا کس عمر میں پلایا یہ سب قرآن میں نہیں بیان کیا گیا قرآن میں پہلے تھا جیسا کہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شروع شروع میں دس مرتبہ دودھ پلانے سے رضاج ثابت ہوتی تھی یہ نازل کیا گیا تھا قرآن میں ٹھیک ہے یہ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی جس میں فرماتی ہیں کہ کہ پہلے جو حکم تھا یہ تھا کہ دس مرتبہ قرآن میں جو نازل کیا گیا تھا کہ دس مرتبہ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے پھر بعد میں یہ منسوخ ہو گیا اب پانچ مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے اللہ رب اللہ نے نازل کیا یہاں دو باتیں معلوم ہوئی پہلی بات کئی باتیں معلوم ہوئی لیکن دو باتیں اہم پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ شروع میں دس مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی تھی دس مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کسی عورت کا چھاتی اس کی عورت کی چھاتی اپنے منہ میں لگاتا اپنی مرضی سے اور اس کو دس بار پیتا ہے ایک بار پیا پھر اپنی مرضی سے چھاتی چھوڑ دیا پستا پھر ایک منٹ کے بعد دو منٹ پھر لگاتا منہ پر پھر اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے ایسے ہی دس مرتبہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے تو اس پر جا کر کے حرمت ثابت ہوتی تھی یہ قرآن میں نازل تھا لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا یہ قرآن کی آیت بھی منسوخ ہوئی کہ اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اب کیا حکم آ گیا ہے پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ کوئی دودھ پیے گا کسی عورت کا تب حرمت ثابت ہوگی اور اس کی مدت ہے مدت کیا ہے دو سال کے اندر دودھ پینے کی مدت کتنی ہوتی ہے دو سال ہے ٹھیک ہے دو سال کے اندر اگر بچہ کسی کا دودھ پیا گا تب حرمت ثابت ہوگی یہ نہیں کہ بچہ آٹھ سال کا ہو گیا دس سال کا ہو گیا بارہ سال کا ہو گیا ایک مسئلہ اور بتا دوں یہاں پر ہاں؟ سب نوجوان ہیں شادی شدہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ بھائی میں نے عورت کا پستان منہ میں ڈالا تو کیا دودھ آ گیا تو کیا حرمت ہو جائے گی ثابت کیا بیوی ہماری بیوی ماں بن جائے گی نہیں بنے گی ٹھیک ہے کیوں نہیں بنے گی کہ آپ بھائی شادی شدہ ہو گئے بچوں کے باپ ہو گئے یہ اب آپ کی خوراک دودھ نہیں رہ گئی ہے دودھ جب خوراک رہے تب اگر بچہ پیتا ہے تب جا کر کے حرمت ثابت ہوتی ہے اب دودھ خوراک نہیں رہ گئی ہے اب آپ کی خوراک گوشت بریانی مچھلی چاول دال یہ دنیا بھر کی چیزیں ہو گئی ہیں اب گوشت یہ دودھ آپ کی خوراک نہیں رہے گی دو سال تک بچے کی خوراک رہتی ہے دودھ تو دو سال کے اندر اگر کوئی کسی کا دودھ پیے گا تب حرمت ثابت ہوگی پانچ مرتبہ کوئی ایک مرتبہ منہ میں لگا لیا تو نہیں ہوگا تین مرتبہ لگا لیا نہیں ہوگا پانچ مرتبہ اپنی مرضی سے پستان کو لگائے منہ میں پھر چھوڑ دے ایسی پانچ مرتبہ کرے تب جا کر کے حرمت ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کہاں پر حدیث میں ہے نے کیا فرمایا کہ ان کا لفظ استعمال کیا نازل کیا گیا یہ نازل کہاں ہوا حکم یہ پانچ مرتبہ پینے کا حدیث میں قرآن میں نہیں نازل ہوا اسے کیا معلوم ہوا کہ حدیث بھی نازل ہوتی تھی اوپر سے جسے قرآن نازل ہوتا تھا حدیث بھی نازل ہوتی تھی ہستے حسان بھی رتیا فرماتے جیسے اللہ قرآن نازل کرتا تھا اسے حدیثوں کو بھی نازل کرتا تھا وہ ماں انتخوا اللہ سب وہی ہے ہمارے نبی اپنی زبان سے کہے وہ بھی وہی ہے اللہ رب کی طرف سے نازل شدہ ہے قرآن میں نہیں ہے پانچ مرتبہ حدیث میں ہے لیکن ہست آشا کیا فرماتی ہے کہ بعد میں کیا نازل ہوا پانچ مرتبہ اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا یہ پانچ مرتبہ جو نازل ہوا قرآن میں نہیں نازل ہوا حدیث میں نازل ہوا حدیث میں اترا ہے حکم تو پانچ مرتبہ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے یہ مطلق بیان کیا ہے قرآن میں حدیث نے اس کو مقید کر دیا پانچ مرتبہ کم سے کم پینا ہے اس سے کم پیئیں گے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی اور پھر جب بچے کی خوراک دودھ رہے تب جب اس سے ہڈی بنے اس کی خوراک اس کی بھوک مر جائے دودھ پینے سے تب جا کر کے مانا جائے گا اگر اس بچے کی خوراک دودھ نہیں رہ گئی بڑا ہو گیا کھانا پینا شروع کر دیا اب اس کی دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ اگر قرآن میں کہیں مطلق ہے تو حدیث نے اس کو مقید کر دیا بتا دیا کہ یہاں پر کیا مراد ہے تو یہ چوتھی قسم ہے کہ پانچویں قسم ہے ہاں چوتھی قسم ہوئی جی ہاں پانچویں قسم یہ ہے کہ قرآن کریم میں عام حکم ہے حدیث نے اس کو خاص کر دیا عام حکم ہے ٹھیک ہے لیکن حدیث نے اس کو خاص کر دیا کہ یہاں پر عام مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ چیز مراد ہے مثال کے طور پر جیسے اللہ فرماتا ہے کہ حرمت علیہ مرمئی تتو تمہارے اوپر مردار حرام کر دیے گئے ہیں اور خون حرام کر دیا گیا اب یہ میتا کہتے مردار کو حرام مردار حرام ہے نا جی مردار حرام ہے اب ہر طرح کی مردار حرام ہے ہر طرح کا مردار حرام ہے کہ کچھ مردار ہمارے لیے حلال ہے دو مردار ہمارے لیے حلال ہے کون سے دو مردار مچھلی اور ٹڈی اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں اللہ ربراہ نے کیا فرمایا سارے مردار حرام ہیں وہ بھی مردہ ہے نا مچھلی مر گئی مردار ہے کہ مردہ کی زندہ ہے وہ ہاں، مردار ہے وہ ٹڈی مر گئی ذبح نہیں کیا آپ نے وہ بھی مردار ہے لیکن اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا اس کو حلال کر دیا گیا قرآن سے کیا ثابت ہوا ہر طرح کا مردار ہم کے لیے حرام ہے عام حکم اللہ رب اللہ کوئی مردار نہیں کھا سکتے کچھ نہیں خلاص حدیث کہتی نہیں دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں ایک ٹڈی اور ایک مچھلی اللہ کہتا کہ ہر طرح کا خون تمہارے اوپر حرام ہے دم شریعت نے دو خون کو ہمارے لیے حلال قرار دیا کون سے دو خون ہیں کلیجی اور تلی کلیجی اور تلی تلی معلوم ہے جی ہاں نجیب صاحب معلوم ہے تلی کھاتے کہ نہیں کھاتے ہیں ہاں تلی اور کلیجی یہ دو خون سے بنتے ہیں دونوں حلال ہیں ہمارے لیے حالانکہ قرآن کو اگر آپ لیں گے عموم تو کیا معلوم ہوگا ہر طرح کا وہ بھی خون ہے نا وہ بھی خون سے بنا ہے وہ یہ کہ وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے ایسا نہیں ہے ایسی مان لیجئے آپ نے جانور ذبح کیا ذبح کرنے کے بعد خون نکل گیا اس کا وہ خون آپ کے لیے حرام ہے جس کو دم مصبو کہتے ہیں ذبح کرنے وہ جو تیزی کے ساتھ جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہوتا ہے لیکن جو خون گوشت کے اندر رہ جائے وہ آپ کے لیے حلال ہے جب آپ گوشت دھلتے تو خون نکلتا کہ نہیں نکلتا ہے وہ حلال ہے آپ کے لیے اس لیے گوشت زیادہ دھلنے سے اس اس کی کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اگر گوشت میں لذت لینی ہو تو گوشت زیادہ مت دھلوائیے اپنی عورتوں سے ایک بار پانی میں ڈال دیا کافی آپ کے لیے جی ہاں اگر ڈالنا ہے ایک بار بار بار ڈالیں گے پورا خون نکل جائے گا گوشت کی لذت ختم ہو جاتی ہے لذت نہیں ملے گی اگر لذت کھانا ہے حقیقت میں گوشت سے مزہ لینا ہے تو ایک بار دھلیے کافی آپ کے لیے زیادہ دھلنے سے اس کا ذائقہ اور اس کی جو ہے لذت اور اس کی طاقت نکل جاتی ہے جی ہاں تو اس میں جو خون باقی رہ جائے وہ آپ کے لیے حلال ہر طرح کا خون مراد نہیں ہے یا عام اللہ رب العام نے کہا کہ ہر خون حرام ہے ہر مردار حرام نہیں اللہ کے سر کے حدیث اس کو خاص کر دیا وہ خون حرام نہیں ہے جو گوشت میں رہ جائے کلیجی اور تلی یہ بھی خون سے بنتی ہیں دونوں چیزیں یہ حرام نہیں ہیں مردار سارے حرام ہیں لیکن دو مردار آپ کے لیے حلال ہے مچھلی اور ٹڈی آپ کے لیے حلال تو یہ حدیث نے اس کو کیا کر دیا ہے خاص کر دیا اس طریقے سے اللہ من حرم زینت اللہ التی اخرج علی عبادی و طیبات میں رزق آپ کہو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو حرام کر دے جن زینتوں کو اللہ رب العامی نے اپنے بندے کے لیے نکالا ہے وہ طیبات میں رزق اور پاکیزہ رزق یہ تمام چیزیں اللہ نے حلال کر دی اب یہاں پر اللہ العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زینت کو نہ حرام کروں اب کیا ہر طرح کی زینت ہمارے لیے حلال ہے ہاں؟ نہیں ہر طرح کی زینت ہمارے لیے حلال نہیں ہے اگرچہ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر طرح کی زینت آپ کے لیے حلال ہے اللہ نے منع کیا کہ کون اللہ کی زینت کو حرام کر سکتا ہے بھائی نہیں کوئی حرام کر سکتا تو کیا ہر طرح کی زینت ہمارے لیے حلال ہے نہیں یہاں بھی عموم کو حدیث میں خاص کر دیا گیا ہر طرح کی زینت حلال نہیں ہے ریشم کا کپڑا اگر کوئی زینت کے لیے پہنے تو حلال ہوگا مرد حرام ہے نا سونے کی انگوٹھی سونے کی بالی آج ہمارے بہت سارے نوجوان انڈیا وغیرہ میں آ کے دیکھیے کان میں بالی لگا کے گھومتے ہیں عورتوں کے طریقے سے ہے کہ نہیں وہ فلاں خان فلاں یہ سب جو ہیں کیا نام ہے نوز باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا بتائیں سے لوگ وہ ان کے آئیڈیا اور نمونہ جی ہمارے شیخ ظف الحسن صاحب نام سنے نا جی ہاں وہ کہتے تھے کہ ہم تھک گئے کہتے کہتے کہ کپڑوں کو ٹکنے سے اوپر رکھو کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا کوئی ہیرو برمودا پہن کر کے آ گیا اب سب کے کپڑے ٹکنے سے اوپر ہو گئے برمودا معلوم ہے جی جو تھی تھری ہوتا نا ون ہاں؟ تھرڈ جو ہوتا ہے برمودا کہتے نا اس کو اب کہتے کہ مولوی لوگ تھک گئے کہتے کہتے کپڑوں کو ٹکنوں سے نیچے مت رکھو پینٹ کو پیجاموں کو ٹکنوں سے نیچے مت رکھو کوئی نہیں سننے تیار تھا کوئی ہیرو ہیرو نہیں یہ سب بزدل لوگ ہیں یہ نام ان کا لوگ ہیرو رکھتے ہیں بزدل ہیں اتنے بڑے بزدل اگر سو رہے ہو نا اگر کوئی چوہا آ جائے تو مر جائیں گے لوگ آپ دیکھتے نا فلموں میں اتنے بہادر ہیں سینکڑوں آدمی کو مار دیتے سب جھوٹی یہ بات ہے سب سے بزدل لوگ یہی ہیں دنیا کے جو شرک کرے گا کفر کرے گا اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہو سکتا ہے مواحد سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا اندھیرے میں ڈر جائیں گے وہ جی ہاں لیکن جو معاہد ہوتا نہیں ڈرتا ہے جی ہاں تو یہ بزدل لوگ ہیں ہیرو نہیں کہنا چاہیے بزدل کہنا چاہیے ان کو ٹھیک ہے کتنے ایسی کہانیاں ہم نے پڑھی کہ جو ہے وہ رات میں کچھ آواز سن لیا کوئی مر گیا اور کوئی چیز گری ہارٹ اٹیک آ گیا انسان کو رات میں سو رہا ہے کوئی مان لیجیے اس کی الماری گر گئی یا ٹیلی ویژن گر گیا کچھ گر گیا ہارٹ اٹیک آ گیا مر گیا وہ اتنے بزدل لوگ ہیں یہ جی ہاں یہ ہیرو بہادر نہیں ہیں سب بزدل لوگ ہیں لوگ ان کو اپنا آئیڈیل نمونہ بناتے نبی کو نہیں بناتے صحابہ کو نہیں بناتے اور جو محدثین اور خلفائے راجدین گزرے ہیں صحابیات گزری ان کو آئیڈیل نہیں بناتے تو ایک کسی ہیرو نے جاہل یا بزدل نے برمودہ پہنا اب صاحب کے کپڑے ٹکنے سے اوپر ہو گئے کہتے کہ ہم تھک گئے کہتے کہتے نبی حدیث ہیں سنائی وہی سنائی اتنا حصہ جہنم کے اندر جائے گا یہ جرم ہے کوئی سننے کے تیار نہیں تھا کوئی پہن کر کے آ گیا فاسق فاجر اور لوگوں نے اس کو جو ہے اپنا وہی بنا لیا کپڑا کہ وہی ہمارا رہے گا فیشن جی ہاں تو یہ صورت حال ہے میرے بھائیوں تو یہ حرام ہے اگر آدمی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی نقالی میں کرتا ہے تو چیز جائز ہے جی نہیں جائز ہے یہ اگر اس کا کپڑا ٹکنے سے اوپر ہے یہ کافروں کی مشرکوں کی فاسقوں کی نقالی ہے ان کی تشبیح ہے یہ جی ہاں اگر کوئی اس میں پہنتا ہے تو لیکن ایک آدمی ہمیشہ اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے اوپر رکھتا ہے وہ بھی پہنتا ہے تو کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک آدمی نہیں صرف اس وجہ سے پہنتا ہے کہ فلاں جو ہے ہیرو پہن کر کے آیا فلاں اسٹار پہن کر کے آیا تو اس لیے پہنتا ہے تو یہ تو ان کی نقالی ہوگی نا جی یہ نبی کی حدیث کی بنا پر کر رہا ہے نقالی کی بنا پر کر رہا ہے نقالی اور کی بنا پر کر رہا ہے فاسقوں کی تو یہ اس کو گناہ ملے گا سواب کی جائے اس کو گناہ ملے گا نیت کا دخل ہوتا ہے آدمی کی نیت کیا ہے نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا جی ہاں تو یہ چیز حرام ہے ریشم حرام ہے سونے کی انگوٹھی انسان کے لیے حرام ہے صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے کان کی بالی پہننا یا گلے میں جو ہے وہ پہننا چین پہننا بہت سارے لوگ پہنتے ہیں بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ان کا بزنس چلتا ہے بڑے اچھے پوسٹ پر ہے بہت اچھی تنخواہ ان کی کتنے لوگ جاتے ہیں باقاعدہ گلے کے اندر وہ پہن کر کے جاتے ہیں چین ڈال کر کے جاتے ہیں موٹی سی جی ہاں حرام ہے ایسا کرنا سونے کے انگوٹھے بھی انسان کے لیے حرام ہے ایسی عورتوں کے لیے زینت حلال ہے لیکن ان کے لیے بہت ساری زینتیں حرام ہیں اگر غیر مسلم عورتوں کا لباس ان کا مذہبی لباس پہنیں گے وہ حرام ہے مردوں کا لباس عورتوں کے لیے حرام ہے مردوں کے لیے عورتوں کا لباس حرام ہے جو غیر مسلموں کی پہچان ہے اگر وہ پہنیں گی تو بھی حرام ہے جیسے منگل سوتر ہوتا ہے منگل سوتر ہندوؤں کا یہ کہ مذہبی پہچان ہے یہ ان کے شادی شدہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے یہ شادی شدہ ہونے کی ہاں منگل سوتر کون پہنے گا وہی پہنے گا جو شادی شدہ ہوگا عورت جو ہوگی وہی پہنے گی منگل سوتر اگر مسلمان عورت پہنتی ہے حرام اس کے لیے اس کے لیے کنگن پہننا یا گلے میں جو ہے ہار پہننا سب جائز ہے سونے کا چاندی کا لیکن منگل سوتر پہننا اس کے لیے حرام کیوں حرام ہے اس لیے کہ غیر مسلم کی مشابیت ہے یہ یہ ان کا مذہبی مسئلہ ہے یہ یہ زینت کے لیے نہیں ہے اس لیے کماری لڑکی کبھی منگل سوتر نہیں پہن سکتی ہے حرام ہے اس کے لیے پہننا ان کے دین کے اندر شادی ہونے کے بعد ہی پہن سکتی ہے تو اس سے معلوم ہے کہ اس کا تعلق ان کے دین اور مذہب سے ہے اسے جائز نہیں ہے سندور ہے جی ہاں سندور بہت ساری عورتیں لگا دیتی ہے ہندو عورتوں کی پہچان شادی شدہ ہونے کی پہچان ہے شادی شدہ ہونے کی پہچان کوئی غیر شادی شدہ عورت سندور نہیں لگا سکتی تو یہ سب اگر لگاتی ہے تو حرام ہی ہے کیونکہ یہ کیا نام ہے غیر مسلموں کی پہچان ہے یہ ان کی زینت کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے نا ایسی دانت وغیرہ وہ ساری عورتیں کیا کرواتی ہیں پالش کرواتی ہیں دانت کو سوراخ کرتی ہیں ہمارے بھی نے منع فرمایا گدنا گدواتی ہیں ہے نا گدنا سمجھتے نا جو ٹیٹو کہتے کیا بولتے ہاں ٹیٹو یا کیا بولتے اس کو ہاں ٹیٹو وہ بنواتی ہیں مرد لوگ بھی بنواتے ہیں بہت سارے نا کوئی نام لکھتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کسی اسٹار کا فوٹو لگا لیتا ہے کوئی کچھ جو کوئی سانپ کا لگا لیتا ہے جو ہے اجگر صاف ہے یا زہریلا صاف ہے جانتے کیوں کرتے ہیں تاکہ اس کے زہر سے بچیں گے صاف کاٹے گا ان کو یہ سب بدعقیدگی کی بات بھی ہوتی ہے جی ہاں تو یہ سب چیزیں حرام ہے یہ اگرچہ لوگ اس کو زینت سمجھتے ہیں لیکن ساری چیزیں حرام ہیں تو ہر طرح کی زینت نہیں حلال ہے جبکہ قرآن کے آئے سے کیا معلوم ہوتا ہر طرح کی زینت حلال کوئی نہیں حرام کر سکتا نہیں ایسا نہیں ہے وہی زینت حلال ہے جو شریعت کے دائرے میں ہے اگر حدیث کے خلاف حدیث منع کر دیا گیا ہے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے تو قرآن کا یہاں پر عموم یہ اپنے عموم پر نہیں ہے یہاں پر اس کو خاص کر دیا گیا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی عام حکم ہے حدیث نے آ کر اس کو اس کو خاص کر دیا کہ یہاں پر عام نہیں مراد ہے یہاں پر یہ مراد ہے وہ چیز جائز ہے جو جیسے ٹڈی کی مثال لے لیں آپ جو ہے یا مچھلی کی مثال لے لیں یہ آپ کے لیے جائز اگرچہ مردہ ہے یہ جی ہاں یا اس طریقے سے خون کی بات ہے ہر طرح کا خون نہیں حلال آپ کے لیے وہ خون حلال ہے ہر طرح کا خون جو ہے نہیں حلال کیا گیا ہے جی ہاں ہمارے لیے یعنی حرام نہیں کیا گیا ہر طرح کا خون کچھ خون ہمارے لیے حلال ہے ہے نا تین خون میں نے بتایا نا ایک تو کیا نام ہے دلی اور کلیجی اور جو گوشت میں لگا ہوا ہو وہ آپ کے لیے حلال ہے جی ہاں چھٹی قسم کیا ہے کہ قرآن ہی میں اس کا سرے سے حکم نہ ہو شریعت حدیث کے اندر اس کا حکم حدیث میں ہو قرآن میں اس کے تعلق سے کوئی حکم نہ ہو ٹھیک ہے بات سنا رہی نا قرآن میں کوئی حکم نہیں اس کا حدیث میں اس کا حکم موجود ہے اور یہ بہت زیادہ ہے بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ماننا ضروری ہے یہ بھی آپ کے لیے ماننا ضروری ہے قرآن میں اس کے تعلق سے خاموشی ہے قرآن اللہ نہیں بیان کیا کچھ بھی اس کے تعلق سے نبی نے بیان کیا یہ شریعت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اتاری نا کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کر دیا کچھ چیزوں کو حلال کیا کچھ چیزوں کو حرام کیا کچھ چیزوں کو حلال حرام کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے مطابق اس کو بیان کیا اگرچہ قرآن اس کا ذکر نہیں ہے حدیثوں کے اندر ہے تو اس کا بھی ماننا واجب اور ضروری ہے جیسے قرآن میں کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس کا ماننا ضروری ہے ایسی حدیث کے اندر کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا آپ کے لیے ضروری ہے تو قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہ ہو حدیثوں میں سنتوں میں اس کا ذکر موجود ہو قرآن میں مکمل خاموشی ہو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا اور اس کی اگر مثالیں بیان کرنا شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوں گی بے شمار مثالیں اس کی آپ کو مل جائیں گی قرآن میں ذکر نہیں ہے حدیثوں کچھ مثالیں یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا قیامت سے پہلے ان کے نزول اور اترنے کی شراحت قرآن میں نہیں ہے حدیثوں کے اندر اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے نا اس آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے وہ دنیا کے اندر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان کی وفات نہیں ہوئی ہے بعد میں ان کی وفات ہوگی تب ہی وفات ہوگی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی ان کو دفن کیا جائے گا ٹھیک ہے حج کرنے بھی جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ساری تفصیلات حدیثوں کے اندر موجود ہیں تو قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی قرار دیا ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کو مانیں گے کہ انکار کر دیں گے مانیں گے مہدی علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں قرآن کریم کے اندر ٹھیک ہے مہدی علیہ السلام کوئی ذکر نہیں قرآن میں حالانکہ مہدی علیہ السلام آئیں گے راجی متواتر حدیثیں ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں یہ مہدی علیہ السلام آئیں گے اور مہدی علیہ السلام کے زمانے ہی میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے وہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں تو نبی بن کر کے نہیں آئیں گے امتی بن کر کے آئیں گے اس لیے ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے وہ ان کی شریعت ختم ہو گئی اس لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا اگر موسا علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں لیما وسو علت تو ان کو بھی میری اتباہ کرنی ہی پڑے گی ان کو اپنا اپنی شریعت چھوڑنی پڑے گی جو تورات ہے ہماری شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق ان کو عمل کرنا پڑے گا کن کو موسا السلام کے بارے میں اللہ کے سنیں سنا تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے دجال کا ذکر نہیں ہے قرآن کریم کے اندر تو کیا اس کا انکار کر دیں گے جی ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگوں نے انکار کر دیا مودودی صاحب نے انکار کر دیا دجال کا کہا کہ قرآن میں نہیں ہے یہ سب خرافات ہے اور یہ کہہ کر کے انکار کر دے کہ ہم نہیں مانتے دجال آئیں گے ہاں؟ جی ان کا تو کیا نام ہی مت لیجیے وحید الدین خان کا وہ تو گمراہ انسان تھا یہ کیا نام ہے یہ ہاں سر سید صاحب بھی ایسے ہی کیا نام وحید الدین صاحب یہ کیا نام ہے مولانا مودودی صاحب ایسے ہی مصر کے بڑے بڑے عالم محمد ابدا اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے علماء نے باقاعدہ جو ہے اس کا انکار کر دیا کہا کہ سب خرافات ہے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہا کہ ابھی تک کوئی دجال کا ذکر جو ہے کہاں پر دجال ہے اور دنیا سب دریافت ہو گئی ایک ایک سوئی کا پتہ چل گیا اور دجال حدیث کے اندر ہے کہ موجود ہے کہاں موجود ہے یہ سب خرافات ہے اس لیے لوگوں نے باقاعدہ اس کا انکار کر دیا حالانکہ متواتر حدیث ہیں دجال کے تعلق سے اور قیامت کی جو بڑی نشانیاں ان میں سے دجال کا آنا بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قطر کریں گے کس کو دجال کو عیسیٰ علیہ السلام سے قطر کریں گے تو ہمیں ماننا ہے اس کو حدیث کے اندر آ گیا آج بہت ساری چیزیں اتنا سارے ہونے کے باوجود بھی نئے لوگوں کو معلوم ہو رہی ہیں بہت ساری جو ہے ایسی چیزیں ہیں کہ آج تک لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائے تو یہ کہہ کر کے کہ بھئی ہماری عقل کے اندر نہیں آتی ہے یا دنیا بہت سائنس بہت ترقی کر چکی ہے کہیں نہیں ملا تھا جال لہٰذا ہم نہیں مانتے اس کو یہ کہنا غلط ہے اللہ کے سر صادق مصدوق ہیں آپ پر اللہ کے سوس وہی آتی تھی اللہ رب العامن کو ہی کے ذریعے سے آپ نے بتایا لہذا آپ کا فرمان برحق ہے سچ ہے لہذا اس پر ہمارا ایمان ہے کہ دجال آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے اور باب لط پر قتل کریں گے اسرائیل کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر اسرائیل میں باقاعدہ اس کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہیں پر جگہ کا نام لد ہے وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے کس کو دجال کو میراج کی رات ہمارے نبی نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی اس کا ذکر پرانے قریب میں نہیں ہے ہمارے بھی نے جنت کا دیدار کیا جہنم کا دیدار کیا نا جی قرآن میں ذکر ہے نہیں ہے انبیاء کرام قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے انبیاء کے مٹی پر حرام کر دیا گیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھائے ان کے جسم تر و تازہ ہیں مٹی کے اندر تمام انبیاء کے ان کے سارے جسم تر و تازہ ہیں ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی یہ ذکر قرآن کریم میں نہیں حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے دادی وارث ہوتی ہے اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے زکوٰۃ الفطر ہم لوگ دیتے ہیں نا رمضان میں عید کا چار نظر آنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے پوری دنیا کے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں زکات الفطر فرض ہے اللہ کے رسول کے حدیث ہے حضرت ابن حضطیب الباسمت کہ فرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفطر کو فرض کر دیا اس عشق کی نماز ہے بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے قرآن اس کا ذکر نہیں ہے سورج اور چاند گرہن پر نماز ہوتی ہے اس کا ذکر ہے قرآن میں نہیں ہے ابھی چاند گرہن لگنے والا ہے نا شاید لوگ بتا رہے ہیں کہ شاید لگنے والا ہے تو بہرحال اس کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں لیکن نماز پڑھی جاتی ہے چاند گرہن سورج گرہن کی شیر چیتا بلی حرام ہے یا حلال ہے اس کا ذکر ہے کہیں قرآن میں کوئی ذکر نہیں کہ شیر خانہ آپ کے لیے حلال ہے یا حرام ہے حدیثوں میں ذکر ہے نبی نے اس کو منع فرما دیا شیر جو دانتوں سے شکار کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے منع کر دیا حرام ہو بلی بھی دانتوں سے شکار کرتی ہے شیر چیتا یہ سب دانتوں سے شکار کرتے ہیں اس لیے ان کا جو ہے کھانا حرام ہے کوا ہے چیل ہے گدھ ہے باز ہے گھریلو گدھا ہے کھچر ہے حرام ہے کہ ناجائز اس کا ذکر ہے قرآن میں کوئی ذکر نہیں اس میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ یہ سب حرام ہمارے لیے گدھ حرام ہے باز حرام ہے بعض کسے کرتا ہے پاؤں سے چڑیوں کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر وہ پاؤں سے شکار کرے اس کا کھانا ہمارے لیے حرام آپ دیکھیں کہ دس کسے شکار کرتے ہیں بعض وغیرہ پاؤں سے پاؤں سے پکڑتے ہیں شیر چیتا کسے شکار کرتا ہے دانت بڑے بڑے جوڑنے کے لیے دانت ہوتے ہیں دانت ہونا یہ نہیں ہے حرمت کے لیے وہ دانت جسے شکار کیا جائے دانت تو سب کے اندر ہوتے ہیں بکرے کے اندر بھی دانت ہے نا دانت شکار کرنے والے دانت بڑے طاقتور ہوتے ہیں اس کے دانت کا نام ہے شیر اور چیتا کے اور یہ جو باز پرندہ ہوتا ہے نا جو شکار کرتا ہے پنجے سے اس کا پنجہ کتنا طاقتور ہوتا ہے ہے وہ کہ کئی کئی کلو کی مچھلیاں پکڑ لیتا سمندر سے وہ اٹھا لیتا ہے بلکہ اتنا طاقتور ہوتا ہے اس کا پنجہ کہ وہ جو ہے بکرے کو بھی چھوٹے چھوٹے بکروں کو بھی اٹھا لیتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے وہ تو جو پاؤں کے پنجوں سے شکار کرے پنجوں سے چڑیوں میں سے وہ حرام ایسے ہی جو دانت سے شکار کرے ٹھیک ہے جو انیاب انیاب ہو ان سے جو شکار کرے وہ شریعت کے اندر حرام ٹھیک ہے ہماری بیوی ہے آپ سب کی بیویاں ہیں ایک ایک بیویاں ہیں تقریباً سب کے پاس ہے نا تو ان کی جو بھانجیاں ہیں یا ان کی جو بھتیجیاں ہیں ان کی جو خالائیں ہیں ان کی جو پھوفیاں ہیں وہ ایک ساتھ ان سے شادی کرنا حرام ہے قرآن اللہ نے بیان کیا قرآن اللہ نے کیا بیان کیا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے لیکن ہماری بیوی کی بھانجی ہے یا اس کی بھتیجی ہے یا اس کی خالہ یا اس کی پھوپھی ہے تو ایک ساتھ دونوں سے نکاح کر سکتے ہیں مبین بھائی نہیں کر سکتے نا حرام ہے کرنا جیسے دو بہنوں کا ایک ساتھ رکھنا حرام ہے جتنا بڑا جرم ہے اتنا ہی بڑا جرم بیوی کی خالہ سے ایک وقت میں شادی کرنا ایک وقت میں دونوں کو زوجیت میں رکھنا رکھنا اتنا ہی حرام ہے جتنا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا دو سکی بہنوں کو ایک ساتھ میں رکھنا حرام ہے ایسے ہی بیوی کی خالہ اور بھانجی اور بھتیجی کو بیک وقت ایک زوجیت میں رکھنا حرام ہے اتنا ہی بڑا گناہ اسی سے پہلے میں نے امام ابن وسیمین کا قول پیش کیا تھا نا کہ جو حدیث ثابت ہو جائے جو مسئلہ اس کا اس کی سنگینی ویسی جیسے قرآن کی ہے کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر اور اس ان سے پہلے بھی ایما نے بیان کیا امام امام حزم نے امام خطیب بغدادی نے بہت بڑے بڑے علماء نے بیان کیا کہ جو حدیث ثابت ہو جائے شرط یہ کہ حدیث صحیح ہونا چاہیے صحیح ہو حدیث ثابت ہو گیا وہ بھی ویسے ہی مانا جائے گا جیسے قرآن میں ثابت ہو مانا جائے گا دونوں میں کوئی فرق نہیں قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے قربانی کا جانور کوئی ہے قرآن کے اندر دانتا ہونا چاہیے نہیں اگر بغیر دانتا قربانی کر دے گا اس کی قربانی ہوگی نہیں ہوگی کیسے معلوم پڑا یہ حدیث سے معلوم پڑا قرآن میں لانے بیان کیا قرآن میں قربانی کا ذکر ہے لیکن وہ جانور کیسا ہونا چاہیے اس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے اس کا ذکر حدیثوں کے اندر ہے ٹھیک ہے یا ہر جانور کی قربانی کر سکتے ہیں نہیں کوئی آدمی جو ہے گدھے گھوڑے کی قربانی کر لے یا ہرن کی قربانی کر دے یا اس طریقے سے مرغا کی قربانی کر دے نہیں جائز یہ کیسے معلوم پڑا حدیث سے معلوم پڑا جی ہاں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں جن کا قرآن کریم میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے اور تمام امت مسلمہ کا ان پر ایمان ہے اور ان پر عمل ہے لہذا ہر چیز کا ذکر ہونا قرآن میں ضروری نہیں ہے قرآن میں ہو یا حدیث میں قرآن میں آ گیا اس کا ماننا ضروری ہے حدیث کے اندر آ گیا اس کا ماننا ضروری ہے یہ ضروری ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کہ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے حدیث بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی وہی ہے جسے قرآن وہی ہے جسے حدیث بھی وہی ہے لہذا دونوں میں سے کسی کے اندر آ گیا کسی کے اندر بھی آ گیا کافی ہے قرآن کے اندر آ گیا تو بھی کافی حدیث کے اندر آ گیا تو بھی ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی وہ قرآن ہی میں ہوگا تبھی مہمانیں گے اس کو ایسا نہیں ہے آپ اس کو مثال سمجھ سکتے ہیں بھائی حکومتیں ہوتی ہیں نا جی حکومتیں مرکزی حکومت ہوتی ہے صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں مرکزی حکومت کا قانون ہے صوبائی حکومت کا قانون ہے تو کیا ہر قانون کو ماننے کے لیے مرکزی سے آنا ضروری ہے اگر صوبائی حکومتوں کا بھی کچھ قانون ہے تو اس کو بھی مانا جاتا ہے نا اس کو فالو کرنا پڑتا ہے یہ مثال سمجھانے کے لیے تو قرآن حدیث کسی کے اندر بھی آ جائے اس کا ماننا انسان کے لیے واجب اور ضروری یہ چھ طرح کی سنتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختصار کے ساتھ تین قسمیں بیان کر دی اور ان تین قسموں کے اندر یہ ساری ساری قسمیں آ جاتی ہیں پہلی قسم انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ سنت قرآن کے موافق ہو یہ ذکر ہو گیا نا دوسری قسم انہوں نے بیان کی ہے کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہو اس کی تفسیر ہو یا قرآن میں مجمل ہے اس کو جو ہے اس کو بیان کر دی حدیث کے اندر اس کا بیان ہو یا مطلق ہے تو حدیث کے اندر مقید کر دیا گیا ہے یا عام ہے تو حدیث کے اندر اس کو خاص کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ چار چیزیں انہوں نے ایک کے اندر بیان کر دی ہیں چار چیزیں بات سمجھ نہیں سمجھ آپ کو ہاں ہم نے بتایا نا کہ جو ہے حدیث کی سنت کی چھ قسم ہے نا پہلی قسم کیا بتایا ہم نے کہ سنت وہ ہو جو قرآن کے موافق ہو ٹھیک ہے دوسری قسم کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہو تیسری قسم نے کیا بیان کیا تھا مجمل قرآن کے اندر بیان ہوا ہے اور کیا نام ہے اس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے چوتھی قسم کیا بیان کیا تھا ہم نے کہ مطلق حکم ہے اور شریعت حدیث نے اس کو مقید کر دیا ہے پانچویں قسم کیا بیان کیا تھا قرآن میں عام حکم ہے لیکن حدیث اس کو خاص کر دیا تو یہ جو چار چیزیں ہیں ان کو انہوں نے ایک میں بیان کر دیا ہے کیونکہ سب قرآن سے متعلق ہے ایک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دوسری قسم ہوگی تیسری قسم کیا ہے کہ قرآن میں خاموشی اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا جو میں نے ابھی آخر بیان کیا تو اس طریقے سے تین قسموں کے اندر سنت کی ساری جو حالتیں ہیں قرآن کے ساتھ وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ ہے سنت کی قرآن کے ساتھ قسمیں اور قرآن کے ساتھ سنت کے احوال اس لیے بیان کیے گئے تاکہ علم رہے اور یہ ہمارے پاس کہ بھائی اگرچہ قرآن میں نہ ہو کوئی مسئلہ اور حدیث کے اندر آ گیا ہے تو اس پر بھی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کے سر کے حدیث ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جو اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے تمہارا قرآن ہو آگاہ ہو جب میری بات سن لو مجھے قرآن بھی دیا گیا قرآن جیسی دوسری چیز بھی دی گئی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ مثل یعنی اس جیسی قرآن ہی جیسی ہے سنت اور وہ حدیث آپ کی ہے آپ کی سنت تو قرآن جیسی ہے کیسے قرآن جیسی ہے جیسے قرآن وہی ہے سنت وہی ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قرآن محفوظ ہے سنت بھی محفوظ ہے قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے اس کا ماننا ضروری واجب العمل سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کا بھی وہ ماننا واجب العمل تو دونوں سیم سیم ہیں مثل برابر ہے ایک دم حدیث اور قرآن ان تمام مسائل میں جو مسائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ٹھیک ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا قرآن جیسی اس کے ساتھ دوسری چیز بھی دی گئی ہو دوسری چیز نبی کی سنت نبی کی حدیث ہے لہٰذا اس کا ماننا انسان کے لیے ضروری تو یہ قرآن کے ساتھ سنتوں کی قسمیں ہیں سنتوں کی حالتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ آنے والے در سے جو صفات بیان کی گئی ہیں حدیثوں کے اندر ان کو ان حدیثوں کو مصنف بیان کرنا شروع کریں گے ابھی تک قرآن سے انہوں نے دلیل دی تھی نا ہر صفت کی دلیل قرآن سے اب ہر صفت کی دلیل کیا کریں گے حدیثوں سے دیں گے کیونکہ قرآن سے ماننا ضروری حدیث کا بھی ماننا ضروری قرآن پہلے بیان کر دیا اب اس کے بعد حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں تو اگلے درس سے انشاءاللہ ان حدیثوں کا آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب البراہین ہم لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنائے ہم لوگوں کو حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے نبی کی سنتوں پر کاربند رکھے اور اس طریقے سے ہمارے عقیدے کی ایمان کی تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے پختگی پیدا کرے امین وہ جذاکم الخر وہ سرجینا محمد وعلیٰ علیہ وسلم اجمعین